رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو دنیا کے گزرے ہوئے حصے کی بنسبت اب جو حصہ باقی ہے وہ اتنا ہی حصہ ہے جتنا حصہ آج کا تمہارے گزرے ہوئے دن کی بنسبت باقی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکانوے یہ حدیث ضعیف ہے